حضرت یعلا بن عطا سے روایت ہے کہ ایک عرابی نے حضرت سعید بن مسیب سے اس مشروب کے بارے میں پوچھا جو نصف خشک ہو چکا ہو تو میں نے ان کو فرماتے سنا نہیں حتیٰ کہ دو تہائی خشک ہو جائے اور ایک تہائی باقی رہ جائے سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار سات سو پچیس